عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میں سویا ہوا تھا کہ اس دوران میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا میں نے اسے پیا پھر اپنا جھوٹا عمر بن خطاب کو دے دیا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کی فرمایا علم سے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوراسی یہ حدیث صحیح ہے